ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وعفيرون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا شراط مستقيم اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو کچھ شک نہیں کہ خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنصار واتبعنا الرسول مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو خدا کا طرف دار اور میرا مددگار ہو ہماری بولے کہ ہم خدا کی طرف دار اور آپ مددگار ہیں ہم خدا پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرمبردار ہیں اے پروردگار جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے اور خدا بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا اور خدا خوب چال چلنے والا ہے اِذ قال اللہ متوفيك ورافعك إلي إلي ومطهرك من الذين الذين الذين كفروا كفروا وجعل اتبعوك فوق إلى يوم القيامة ثم مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون اس وقت خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہیں جسم سمیت قبول کر کے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کے ہاتھوں سے پاک رکھوں گا اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائے کو غالب رکھوں گا پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختراف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا وضاحت انی متوفی کا توفی کا اصل معنی پورا لینا ہے اور کبھی فوت کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے یہاں رافع کا علیہ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ صرف روح کو اوپر لے جانا مراد ہوتا تو اکیلا متوفی کا کافی کافی ہوتا اس لیے انہیں جسم سمیت لینا اور آسمان کی طرف اٹھانا مراد ہے احادیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں قرب قیامت اتریں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے وَجَعَلِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے مسلمان اور عیسائی یہودیوں پر ہمیشہ غالب رہیں گے کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کفر کیا یہودیوں کی حکومت بھی عیسائیوں کے رحم و کرم پر ہے اور عارضی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ یعنی جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو خدا پورا پورا سلا دے گا اور خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم تم کو خدا کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں انما صلى عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من طراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين هذا لهو لهو القصص الحق وما من الله الله الله العزيز الحكيم تولوا عليم بالمفسدين عیسا کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت اور حال کا علم ہو ہی چکا ہے تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ پھر دونوں فریق خدا سے دعا التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لالت بھیجیں یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک خدا غالب اور صاحب حکمت ہے تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو خدا مفتوں کو خوب جانتا ہے نگران کی عیسائیوں نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مناظرہ میں شکست کھائی لیکن ضد نہ چھوڑی آخر آپ نے مباہلے کا چیلنج کیا تو وہ ڈر گئے کہ ہم تو جھوٹے ہیں تباہ ہو جائیں گے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 کہہ دو کہ اے اہل کتاب جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ وہ یہ کہ خدا کے کے سوا ہم کسی کسی کی عبادت نہ کریں اور اس ساتھ چیز کو شریک نہ بنائیں اور ہم میں کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا کار ساز نہ سمجھے اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم خدا کے فرما بردار ہیں یا اہل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت الطورات والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجلتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين اے اہلی کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے تو کیا تم عقل نہیں رکھتے دیکھو ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرم بردار تھے اور مشرقوں میں نہ تھے ان اولا الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ پیغمبر آخر الزمان اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور خدا مومنوں کا کارساز ہے اے اہل اسلام بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں مگر یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے اے اہل کتاب تم خدا کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور تم تورات کو مانتے تو ہو اے اہل کتاب تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط مت کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو اور تم جانتے بھی ہو وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتي قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يقتص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم اور اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا اے پیغمبر کہہ دو کہ ہدایت تو خدا ہی کی ہدایت ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی یا وہ تمہارے خدا کے روبرو قائل معقول کر سکیں گے اے پیغمبر کہہ دو کہ بزرگی خدا ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور خدا کشائش والا والا اور علم ہے وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے وضاحت ان احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم اس عبارت کا تعلق ولا تؤمنو سے ہے یعنی اہل کتاب اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ تم کبھی نہ مانو کہ دنیا میں کسی کو تمہارے جیسی فضیلت یا شریعت مل سکتی ہے یا وہ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑنے کا حوصلہ کر سکتے ہیں یعنی دنیا میں ہدایت اور آخرت میں فضیلت بس تمہارا ہی حق ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپاؤں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے اور اب کوئی اس طرح کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تو میں دے ہی نہیں یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے معاوضہ نہیں ہوگا یہ خدا پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں ہاں جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور خدا سے ڈرے تو خدا ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ان الذين بعهد الله الله قليلا لا خلاق لهم في ولا ولا ولا يكلمهم ينظر يوم يزكيهم ولهم عذاب جو لوگ خدا کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ان سے خدا نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْبُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا

ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون کسی آدمی کو لائق نہیں کہ خدا تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ بلکہ اس کو یہ کہنا ہوگا کہ اے اہل کتاب تم علماء ربانی ہو جاؤ کیونکہ تم کتاب خدا پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ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

إسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون کیا یہ کافر خدا کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے خدا کے فرم بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو شعیف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتابیں موسا اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملی سب پر ایمان لائے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدا واحد کے فرم بردار ہیں ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين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 اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا خدا ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے اور ان کے پاس درائل بھی آ گئے اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر خدا کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لانت ہو ہمیشہ اس لانت میں گرفتار رہیں گے ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی تو خدا بخشنے والا مہربان ہے وأولئك هم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من من أحدهم ملء الأرض ذهبا أولئك لهم لهم عذاب أليم وما ناصرين جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے ایسو کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ہیں جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا لن وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون مومنوں جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے اور جو چیز تم صرف کرو گے خدا اس کو جانتا ہے بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں کہہ دو کہ اگر سچی ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو یعنی دلیل پیش کرو جو اس کے بعد بھی خدا پر جھوٹے افطرا کریں تو ایسے لوگ ہی بے انصاف ہیں وما من

کہہ دو کہ خدا نے سچ فرما دیا پس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں سے نہ تھے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکی میں ہے بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا اور لوگوں پر خدا کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے اور جو اس حکم کی تعمیر نہ کرے گا تو خدا بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عبدا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون كفوك کہو کہ اے اہل کتاب تم خدا کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو اور خدا تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے کہو کہ اے اہل کتاب تم مومنوں کو خدا کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجود کہ تم اس سے واقف ہو اس میں کلی نکالتے ہو اور خدا تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون ما انتم تطلع عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہاں مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دے گے اور تم کیوں کر کفر کرو گے جب کہ تم کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں اور جس نے خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصروا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون مومن خدا سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا اور سب مل کر خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا اسی طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ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 اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں اور ان لوگوں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور اقام بین آنے کے بعد ایک دوسرے سے خلاف و اختلاف کرنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا یوم تب یز وجوہ وتسبد وجوہ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في في السماوات وما الأرض وإلى الله ترجع الأمور جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے خدا فرمائے گا کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ خدا کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں اور خدا اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے اور سب کاموں کا رجوع اور انجام خدا ہی کی طرف ہے أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون مومنوں جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے اور اکثر نافرمان ہیں اور یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی ضربت بحبل من من من وحبل الناس بغضب وضربت ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله رہی الأنبياء بغير حق ذالک بما آتوا وکانو یعتدون یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے بجوز اس کے کہ یہ خدا اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں اور یہ لوگ خدا کی غضب میں گرفتار ہیں اور نظاری ان سے لپٹ رہی ہے یہ اس لیے کہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے وضاحت اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس اللہ کی پناہ یہ ہے کہ جزیہ دے کر مسلمان حکومت کی حفاظت میں رہیں اور لوگوں کی پناہ کی صورت یہ ہے کہ غیر مسلم حکومتیں انہیں سہارا دیں جیسے اسرائیلی حکومت امریکہ اور برطانیہ کے سہارے پر قائم ہے لَيْسُ سَوَاءَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّتُ قَوَاءَ يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن فلئی والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں ان اہل کتاب میں کچھ لوگ حکم خدا پر قائم بھی ہیں جو رات کے وقت خدا کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں اور خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نیکیوں پر لپکتے ہیں اور یہی لوگ نیک وکار ہیں اور یہ جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور خدا پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد خدا کے عذاب کو ہرگز نہیں ڈال سکیں گے اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرس قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون یہ جو آپ دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگ کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے اور خدا نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عرفتم قد بدت المغضاء ما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون مومنوں کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتا ہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں

قل موتوا بغيظكم إن إن إن الله الله عليم بذات الصدور تمسسكم حسنة تسؤهم وإن وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا بما يعملون محيط دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے اور جب تم سے ملتے ہیں ہیں ہیں تو کہتے ہم ایمان لے آئے اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں ان سے کہہ دو کہ بد غصے میں مر جاؤ خدا تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے اور اگر رنگ پہنچے تو خوش ہوتے ہیں اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس پر احاطہ کیے ہوئے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقْوَعَدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِجُّهُمَا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون اور اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا مگر خدا ان کا مددگار تھا اور مومنوں کو خدا ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور خدا نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم بے سر و سامان تھے پس خدا سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو وضاحت اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا جنگ احد کے موقع پر عبداللہ بن عبیج منافق تین سو آدمی لشکر اسلامی سے واپس لے گیا اور تین ہزار کفار کے مقابلے میں صرف سات سو مسلمان رہ گئے تو قبیلہ حضرت کا خاندان بن سلمہ اور قبیلہ اوس کا خاندان بن حارثہ ہمت ہار بیٹھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں حوصلہ ڈالا اور وہ باقاعدہ جنگ میں شریک ہوئے إذ تقول للمؤمنين ألن يفكيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسلمين جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں کہ پروردگار تین ہزار فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور خدا سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفاط حملہ کر دے تو پروردگار پانچ ہزار فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا یمدکم آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ عہد میں گھبرا جانے والوں کو تسلی دے رہے تھے لیکن ان تصبروں و تصدو پر عمل میں کچھ فرق آ گیا تھا اس لیے فرشتے نازل نہیں ہوئے جنگ بدل میں ایک ہزار فرشتے نازل ہوئے تھے اور انہوں نے ایک دو کافروں کو قتل بھی کیا تاکہ مسلمانوں کا یقین اور حوصلہ بڑھ جائے نزول ملائکہ کی غرض ان کی دعا و تصبیح اور مومنوں کی حوصلہ افزائی تھی وما وما جعله الله الله إلا إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به النصر من عند العزيز الحكيم ليقطع ملت من الذين كفروا أو نپسیاں فينقلبوا خائبين ليس لك من من الأرض شيء أو أو يتوب عليهم يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في في السماوات وما يغفر لمن يشاء يشاء ويعذب والله غفور رحيم اور اس مدد کو تو خدا نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو ورنہ مدد تو خدا ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے یہ خدا نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلا کے انہیں زلیل و مغروب کر دے کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس جائیں اے پیغمبر اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں اب دو صورتیں ہیں یا خدا ان کے ہاتھ پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے وضاحت صلی اللہ علیہ وسلم جنگی میں حضور کو بڑی چوٹیں آئیں سر سے خون بہنے لگا اور ایک دانت بھی ٹوٹ گیا آپ کو ایسے ظالموں کی ہدایت و بخشش کے بارے میں شک ہوا تو فرمایا یہ قوم کس طرح نجات پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا اسی وجہ سے آپ نے صبح کی نماز میں قنوت کی اور مشرقین پر اور خصوصاً حارث بن حشام سہیل بن عامر اور صفوان بن عمیہ پر لانت کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آزاد کرنا یہ معاف کرنا آپ کے اختیار میں نہیں چنانچہ یہ تینوں مسلمان ہو گئے تھے یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا الربا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 دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور خدا سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو اور کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لت کو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے وضاحت دور جاہلیت میں سود در سود کی صورت یہ تھی کہ اگر وقت پر قرض ادا نہ ہوتا تو میعاد بڑھانے کے ساتھ سود میں بھی اضافہ کر دیا جاتا اس طرح سود اصل رقم سے بھی زیادہ ہو جاتا تھا سود کم ہو یا زیادہ اور قرضہ ذاتی ضرورت یا تجارت کے لیے ہو یا قوم یا قوم اور ملک کے رفاہی کاموں کے لیے ہو سب صورتوں میں سود حرام ہے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

اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے اور وہ کہ جب کوئی کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور خدا کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے ایسے ہی لوگوں کا سلا پر کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے قد خلت من قبلكم السنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو جو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان اور اہل کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے اور دیکھو بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا کام کرنا اگر تم مومن صادق ہو تو تم ہی غالب رہو گے فقد مس القوم قرح مثله

حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے اور یہ دن ہے کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے شہید بنائے اور خدا بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا اور یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگی حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اقد مات او قتلا قلبتم على اعقابكم

اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف خدا کے پیغمبر ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو ہو گزرے ہیں بھلا اگر یہ فوت جائیں یا شہید کر دیا جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے یا یعنی الٹے پاؤں پھر جائے گا تو خدا کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا اور خدا شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں آدر عطا کریں گے اور ہم شکر گزاروں کو ان قریب بہت اچھا سلا دیں گے فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قعلوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ خدا کے دشمنوں سے لڑے ہیں تو جو مصیبتیں ان پر راہ خدا میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی نہ کافیوں سے دبے اور خدا استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت کر تو خدا نے ان کو دنیا میں بھی بدلا دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلا دے گا اور خدا نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے یا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وما واهم النار مومنو اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے یہ تمہارے مددگار نہیں ہے بلکہ خدا تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روپ بٹھا دیں گے کیونکہ یہ خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی اور ان کا ٹھکانہ دو ہے وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فسرتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صابكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اور خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دیا یعنی اس وقت جب کہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ جب جو تم چاہتے تھے خدا نے تم کو دکھا دیا اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی بعض تم میں سے دنیا کے خاص دار تھے اور بعض آفیت کے طالب اس وقت خدا نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور خدا مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے وضاحت جنگی عہد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں پچاس تیر انداز پہاڑ کے درے پر متعین کیے تھے جب مشرقین شکست کھا کر بھاگنے لگے تو غنیمت لوٹنے کے خیال سے اکثر نے جگہ چھوڑ دی امیر نے روکا لیکن انہوں نے کہا کہ پابندی فتح ہونے تک تھی خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے فوج لے کر درے سے حملہ آبر ہوئے اور بھاگنے والے مشرقین بھی پلٹ کر لڑنے لگے

بما تعملون وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول اللہ تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے تو خدا نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندوہ ناک نہ ہو اور خدا تمہارے سب آواز سے خبردار ہے وضاحت صحابہ کو ایک غم تو شکست کا تھا اور دوسرا غم اس جھوٹی افواہ سے ہوا جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھیلائی گئی تھی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں اس کے صدمے سے صحابہ کرام دل توڑ کر بھاگ نکلے تھے پھر جب معلوم ہوا کہ آپ سلامت ہیں تو آپ کے گرد جمع ہو گئے اللہ نے فتح دے دی ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة

يقولون لو كان عندنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم نبرد الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور پھر خدا نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی یعنی نیند کہ تم میں سے ایک جماعت پر تاری ہو گئی اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے خدا کے بارے میں ناحق ایام کفر کے سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں خدا ہی کے اختیار میں ہیں یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے اس سے غرض یہ تھی کہ خدا تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے اور خدا دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے ان ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم جو لوگ تم میں سے عہد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے بت گئیں جنگ سے بھاگ گئے تو ان کے بعد افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا مگر خدا نے ان کا قصور معاف کر دیا بے شک خدا بخشنے والا اور بردبار ہے وضاحت انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسب صحابہ کے جنگ سے بھاگنے کا سبب یہ نہیں تھا کہ وہ دین چھوڑ بیٹھے تھے بلکہ درا چھوڑنا رسول خدا کی نافرمانی تھی اس کے سبب شیطان کو یہ موقع مل گیا کہ اس نے جھوٹ کے ذریعے پریشان کر دیا حضور کی جدائی کا صدمہ محبت کا اخلاص تھا اس لیے اللہ نے معاف کر دیا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير مومنوں ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں اور ان کے مسلمان بھائی جب خدا کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ خدا ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے اور زندگی اور موت تو خدا ہی دیتا ہے اور خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہو

ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك فأكرمهم واستغفر لهم وشاهرهم في الأمر فإذا عزلت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين اور اگر تم خدا کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو معلومات لوگ جمع کرتے ہیں اس سے خدا کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ خدا کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے اور اگر تم سخت کلام اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے خدا سے مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو اور جب کسی کام کا عزم مسمم کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو بے شک خدا بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے